خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے آنسک جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے آنسک جھوم رہے جشن کا موسم خود کہتا ہے آیا خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار جشن کا موسم خود کہتا ہے آیا خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار ہر دیوانہ مست ہوا ہے ہر دیوانہ مست ہوا ہے آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار رنگ برنگے پھول کھلے گئے ان کے ناچک جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول کھلے گئے ان کے ناچک جھوم رہے ہیں خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا صبح بہارا کا منظر ہے لال اور نیلے پھول کھلے لال اور نیلے پھول کھلے صبح بہارا کا منظر ہے لال اور نیلے پھول کھلے لال اور نیلے پھول کھلے درد کا سورج ڈوب گیا ہے درد کا سورج ڈوب گیا ہے آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار تہوار آیا خوشیوں کا خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار رنگ برنگے پھول کھلے ہیں ان کے آنکھ جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں ان کے آنکھ جھوم رہے ہیں کا دن ہے عید سے بڑھ کر اس کے سبب سے عید ملی اس کے سبب سے عید ملی آج کا دن ہے عید سے بڑھ کر اس کے سبب سے عید ملی اس کے سبب سے عید ملی ہر افضل دن اس سے ملا ہے ہر افضل دن اس سے ملا ہے آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے عاشق جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے عاشق جھوم رہے ہیں کے ارما پورے ہوئے ہیں جا کے تازہ زخم سلے جا کے تازہ زخم سلے دل کے ارما پورے ہوئے ہیں جا کے تازہ زخم سلے جا کے تازہ زخم سلے جشن ولادت پھر آیا ہے جشن ولادت دک پھر آیا ہے آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار بھائیوں کا تہوار رنگ برنگے پھول کلے ہیں ان کے آشک جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول کلے ہیں ان کے آشک جھوم وقت پڑا تو جان بھی دیں گے ناموں سے سرکار پہ ہم ناموں سے سرکار پہ ہم وقت پڑا تو جان بھی دیں گے ناموں سے سرکار پہ ہم ناموں سے سرکار پہ ہم آج کے دن اپنا وعدہ ہے آج کے دن اپنا وعدہ ہے آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار گلے ہیں ان کے آنچک جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے آنچک جے تھے خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار نگر نگر میں گرج گرج کر رحمت کی برکھا برسی رحمت کی برکھا برسی نگر نگر میں گرج گرج کر رحمت کی برکھا برسی رحمت کی برکھا برسی دل کی دھرتی پر سبزہ ہے دل کی دھرتی پر سبزہ ہے آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے عاشق جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے عاشق جھوم رہے ہیں خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار ان کی سواری دیکھ اجاگر کیا شاہانہ آتی ہے کیا شاہانہ آتی ہے ان کی سواری دیکھ اجاگر کیا شاہانہ آتی ہے کیا شاہانہ آتی ہے ان کا جلوا جگ تکتا ہے ان کا جلوا جگ تکتا ہے آیا خوشیوں کا تہوار تہوار تہوار خوشیوں خوشیوں کا کا آیا خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے عاشق جھوم رہے ہیں رنگ برنگے پھول گلے ہیں ان کے عاشق جھوم رہے ہیں خوشیوں کا تہوار آیا خوشیوں کا تہوار